جب صبح کی آزان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے جانے سے پہلے دو ہلکی رکاتے پڑا کرتے تھے